ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کل رات میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن مجھے آپ کے پاس گھر میں آنے سے اس بات نے روکا کہ آپ جس گھر میں تھے اس کے دروازے پر مردوں کی تصویریں تھیں اور گھر کے پردے پر بھی تصویریں تھیں اور گھر میں کتا بھی تھا تو آپ ایسا کریں کہ دروازے کی تماثیل یعنی مجسموں کے سر کو اڑوا دیجئے کہ وہ مجسمے پیڑ جیسے ہو جائیں اور پردے پھڑوا کر ان کے دو تکیے بنوا دیجئے جو پڑے رہیں اور روندے اور استعمال کیے جائیں اور کتے کو نکال بھگائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور وہ کتا ایک پلا تھا حسن یا حسین کا ان کی چارپائی کے نیچے رہتا تھا چنانچہ آپ نے اسے بھگا دینے کا حکم دیا اور اسے بھگا دیا گیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھ یہ حدیث صحیح ہے